شعیب نے زہری سے اسی صنعت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو چھہتر